بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس میں یاسر دانیال خان سسٹم پروگرامنگ کے فورٹی فسٹ لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لاسٹ لیکچر کے اندر ہم فائل سسٹم ڈسکس کر رہے تھے این ٹی ایف ایس کا اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ایم ایف ٹی کا کیا اسٹرکچر ہوتا ہے ایم ایف ٹی کے اندر جو انٹریز ہوتی ہیں ان کا کیا میننگ ہوتا ہے اور مور اوور ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ اگر ایک فائل آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس فائل کو کریٹ کرنے کے بعد آپ اس فائل کے کانٹینٹس تک کس طرح سے پہنچ پہنچ سکتے ہیں فائل کو اوپن کیے بغیر ہم نے اس کے لیے یہ کیا کہ فائل کو کریٹ کیا اور فائل کو کریٹ کرنے کے بعد ایم ایف ٹی کی جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے وہ لیا وہ ہمیں کہاں سے ملا وہ ہمیں اس کے بایوس پیرامیٹر بلاک میں سے ملا جو کہ بوٹ سیکٹر کے اندر ہوتا ہے یہ انفارمیشن ہمیں ملی کہ فرسٹ کلسٹر نمبر کون سا ایم ایف ٹی کا اس کلسٹر نمبر سے ہم نے ریڈ کرنا شروع کیا اور آن ورڈز ہم اس فائل کے کانٹینٹس کو سرچ کرنا شروع کر دیا تو ہم نے دیکھا کہ ایک سیٹ ایک پرٹیکولر پوائنٹ پہ آ کے ہمیں اس فائل کے کانٹینٹس مل گئے کیونکہ وہ اسمال فائل تھی تو تمام کانٹینٹس ایم ایف ٹی کے اندر ہی اسٹور ہو رہے تھے ان کیس وہ لارج فائل ہوتی تو اس کیس میں اس کے کانٹینٹس فائل سے باہر ہوتے ہیں اور اس فائل کے اندر جتنے بھی کلسٹرز ہوتے ہیں ان کی ان کی انڈیکسز ایم ایف ٹی کی انٹری کے اندر اسٹور ہوئی ہوتی یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ اپنی فار لرننگ پرپز آپ خود سے اس کو سرچ کریں کوئی اس طرح لارج فائل کریٹ کریں اور اس کو ورک آؤٹ کریں کہ وہ کہاں پہ کریٹ ہوئی ہوگی اور اس کی انڈیکسز کہاں پہ پڑی ہوں گی اور اس کے کلسٹر نمبرز کیا ہوں گے اور اس کے اوپر مزید کام کریں مزید اس کو ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ لارج فائل کس طرح سے آرگنائز کی جاتی ہے مور اوور آپ یہ بھی دیکھیں کہ جو ڈائریکٹریز ہیں ان کو کس طرح سے آرگنائز کیا گیا ہے پھر ہم نے بات کی کہ این ٹی ایف ایس جو ہے این ٹی ایف ایس کے کیونکہ ایک سکیور سسٹم ہے اگر آپ ڈاس سے بوٹ کرتے ہیں تو ڈاس سے بوٹ کرنے کے بعد این ٹی ایف ایس کے والیوم کو آپ ایکسیس نہیں کر سکیں گے اور اگر آپ این ٹی ایف ایس کے اندر یعنی کہ این ٹی کے اندر ہی اگر آپ نے بوٹ کیا ہے تو این ٹی ایف ایس کے ڈرائیورز یوز کرتے ہوئے آپ ڈائریکٹلی ڈس کو ایکسیس نہیں کر سکیں گے کیونکہ وہ سکیور سسٹم ہے تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ اس کے بلاکس کو ڈائریکٹلی ایکسیس کر سکیں اس کے لیے میں نے آپ کو ایک طریقہ بتایا تھا کہ آپ ڈاس کے اندر ہی بوٹ کریں ڈاس کے اندر بوٹ کرنے کے بعد جو ایل ایس این ہے آپ firstly L S N calculate کریں اور اس ایل ایس این کو ٹرانسلیٹ کریں into L B address once آپ کو ایل بی ایڈریس مل جاتا ہے تو آپ بایوس کی سروسز ایکسٹینڈیڈ بایوس سروسز جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے آپ ڈائریکٹلی اس بلاک تک پہنچ سکتے ہیں پھر ہم نے ایک پروگرام ڈسکس کیا جس پروگرام کے اندر ہم ڈرائیو پیرامیٹر بلاک کی مدد سے جو ایک فائل ہے اس کے جو ویریس کلسٹرز ہیں ان کا نمبر ہم گیٹ کرتے تھے جو اسٹارٹنگ کلسٹر نمبر ہے اس کا نمبر ہم فائل کنٹرول بلاک میں سے گیٹ کریں گے اور سبسیکوینٹ جتنے بھی ہیں وہ فیٹ میں سے گیٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے ایک اپلیکیشن بنائی تھی using the drive parameter block اب ہم بالکل اسی طرح کی ایک اور اپلیکیشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ اپلیکیشن ڈیولپ کریں گے using BIOS parameter block BIOS parameter block آپ کو پتہ ہے کہ وہ بوٹ سیکٹر کے اندر بوٹ بلاک کے اندر سچویٹڈ ہوتا ہے تو بوٹ بلاک میں سے ہم کچھ انفارمیشن ریسیو کریں گے اس انفارمیشن سے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ روٹ ڈائریکٹری کہاں پہ ہے فیٹ کہاں پہ ہے اور اس کی مدد سے پھر ہم روٹ ڈائریکٹری کو ایکسیس کریں گے اور سبسیکوئنٹلی اس فائل کے کنٹرول بلاک تک پہنچیں گے اور اس کی مدد سے پھر سبسیکوئنٹ جو اس کے کلسٹرز ہیں اس کو ایکسیس کرنے کے لیے ہم فیٹ کو یوز کریں گے تو آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اس پروگرام کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک ڈیٹا اسٹرکچر بنایا ہے ایف سی بی کے نام سے اس کی یہ ٹائپ ڈیفینیشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بالکل ریفلیکشن ہے of the file control block یعنی کہ فرسٹ ایٹ بائٹس جو ہیں وہ فائل نیم کو کارسپونڈ کرتے ہیں نیکسٹ تھری بائٹس ایکسٹینشن کو ایٹریبیوٹ کو پھر کچھ بائٹس ریزروڈ ہیں time date first cluster number and size وغیرہ اس کو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر نئی چیز جو ہے ہم اس کے اندر ریکارڈ اسٹرکچر بنا رہے ہیں ایک اور ٹائپ ڈیف ہم نے ڈکلیئر کی ہوئی ہے فار بایوس پیرامیٹر بلاک یہ بایوس پیرامیٹر بلاک کی ریفلیکشن ہے فار فیٹ سکسٹین یہ یاد رکھیں یہ پروگرام فیٹ سکسٹین کے لیے بنایا گیا ہے آپ خود سے اس کے اوپر مزید ورک کر کے اس کو مزید ماڈیفائی کر سکتے ہیں فار فیٹ تھرٹی ٹو یا پھر فار فیٹ ٹویلو لیکن یہ پرٹیکولر امپلیمنٹیشن جو ہے یہ فیٹ ٹویلو کے لیے اور آف کورس فیٹ سکسٹین کے لیے رادر اور آف کورس اگر فیٹ ٹویلو کے لیے فیٹ تھرٹی ٹو کے لیے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ چینجز آئیں گے پھر یہ ریفلیکشن یہ جو یہاں پہ ہم نے اسٹرکچر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس کی جو ٹائپ ڈیف ہے یہ ریفلیکشن ہے آف بایوس پیرامیٹر بلاک اس کے اندر ایک انٹیجر ریزروڈ ہے فار بائٹس پر سیکٹر پھر ایک کریکٹر ریزروڈ ہے فار سیکٹرز پر کلسٹرز اور پھر ایک انٹیجر ہے for reserved number of sectors جو کہ اسٹارٹ کے اندر بوٹ بلاک کے لیے ریزروڈ ہوتے ہیں پھر کاپیز آف دا فیکٹس اس کے لیے ہم نے ایک فیلڈ بنائی ہے ایک روٹ ڈائریکٹری انٹریز کے روٹ ڈائریکٹری کے اندر میکسیمم کتنی انٹریز ہوں گی اسمال سیکٹر اسمال سیکٹرز اگر اسمال والیوم ہے اس کے اندر وہ ویلیو امپورٹنٹ ہے اگر لارج والیوم ہے اس کے اندر یہاں پہ زیرو پڑا ہوتا ہے پھر میڈیا ڈی بائٹ جس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ کس طرح کا میڈیا ہے پھر فیٹ سیکٹرز کے ایک فیٹ کی کاپی کے اندر ٹوٹل کتنے سیکٹرز ہیں سیکٹرز پر ٹریک ایک ٹریک کے اندر کتنے سیکٹرز ہیں کتنے ہیڈز ہیں ہڈن سیکٹرز ہڈن سیکٹر آپ کو یاد ہوگا کہ پارٹیشن کے اسٹارٹ کے اندر کچھ سیکٹرز ہیں جو کہ آپریٹنگ سسٹم یوز نہیں کر پا رہا ان کو ہڈن سیکٹرز کہا جاتا ہے پھر huge sectors in case volume is large اس کیس کے اندر یہ والی فیلڈ سگنیفیکنٹ ہے اور اسمال سیکٹرز کی جو فیلڈ ہے وہ سگنیفیکنٹ نہیں ہے پھر ڈرائیو نمبر اور پھر ایک کریکٹر سائز کا ایک بائٹ سائز کی فیلڈ ہے جو کہ ریزروڈ ہے اور پھر بوٹ سگنیچر اس کے علاوہ اس کے اندر والیوم آئی ڈی بھی آپ کو ملے گا اور والیوم لیبل بھی ملے گا اور فائل سسٹم بھی کی بھی فیلڈز اویلیبل ہیں پھر ہم نے ایک اور اسٹرکچر ڈکلیئر کیا ہے فار بوٹ بلاک یہ جو بوٹ بلاک ہے یہ پورے بوٹ بلاک کی ریفلیکشن ہے جس طرح بوٹ بلاک کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا جو سب سے پہلے ایک جمپ کی انسٹرکشن پڑی ہوتی ہے تھری بائٹس کی پھر اس کے بعد او ایس نیم ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد بایوس پیرامیٹر بلاک آتا ہے پھر کچھ بائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں فار کوڈ اور کوڈ کے اندر جو لاسٹ ٹو بائٹس ہوتے ہیں وہ سگنیچر کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ مین پروگرام کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ پروگرام سم ورڈ بالکل پریویس پروگرام کی طرح ہی ہے جسٹ اس کے اندر ڈفرینٹ فیلڈز یوز ہو رہی ہیں of the BIOS parameter block to calculate the starting sector number of root directory and the starting sector number of file allocation tables اس کیس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جس پروگرام کے اندر کہ فرسٹلی فائل نیم ان پٹ لیا گیا اور ایکسٹینشن ان پٹ لی گئی ہے اور ان دونوں کی مدد سے آپ فائل کو سرچ کریں گے فائل کنٹرول بلاک کو رادر سرچ کریں گے اب سب سے پہلے جو کام کیا جا رہا ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے کہ بوٹ بلاک کو ریڈ کیا جا رہا ہے ہم نے ایک بی بی نام کا انسٹنس ڈکلیئر کیا ہے of structure named boot block boot block کے نام کا ہم نے ایک اسٹرکچر ڈکلیئر کیا تھا اس کا ایک انسٹنس ہے بی بی اس جو بھی اے بی ایس ریڈ کی مدد سے ریڈ ہوگا وہ اسٹرکچر بی بی کے اندر آ جائے گا اور ہم کس کو ریڈ کر رہے ہیں ہم لاجیکل سیکٹر نمبر زیرو کو ریڈ کر رہے ہیں اور ایک سیکٹر کو ریڈ کر رہے ہیں نمبر آف سیکٹرز آپ اس کے اندر پیرامیٹرز کے اندر دیکھ سکتے ہیں ون ہے اور جو لاجیکل سیکٹر نمبر ہے ایل ایس این جو ہے وہ زیرو ہے تو ہم زیرو کو ریڈ کر رہے ہیں ایک بلاک کو ریڈ کر رہے ہیں یعنی کہ صرف بوٹ بلاک کو ریڈ کر رہے ہیں اس کے تمام کانٹینٹس بی بی کے اسٹرکچر کے اندر آ جائیں گے اور یہ ریڈ کیا جا رہا ہے for this particular instance zero five zero five کا مطلب ہے کہ ڈرائیو نمبر ایف کے لیے ریڈ کیا جا رہا ہے اور اگر یہ ٹرو ہوتا ہے اگر یہ سکسیزفلی ریڈ ہو جاتا ہے اس کیس میں یہ فنکشن زیرو ریٹرن کرے گا ان کیس زیرو تو یہ یہاں پہ آپ کو میسج دے رہا ہے کہ سکسیس ہو گئی ہے ان کیس سکسیس ہو جاتی ہے تو اس کیس کے اندر ہمیں ویریس فیکٹس کیلکولیٹ کرنے پڑیں گے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ٹوٹل روٹ ڈائریکٹری کے اندر کتنی اینٹریز ہیں اگر روٹ ڈائریکٹری کے اندر ہمیں اینٹریز پتہ چل جاتی ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہر اینٹری 32 بائٹس ایک ایف سی بی ہے 32 بائٹس آکوپائی کر رہی ہے تو ٹوٹل کتنے بائٹس روٹ ڈائریکٹری آکوپائی کرے گی یہ کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے روٹ ڈائریکٹری انٹریز کو 32 کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے تو ہم یہی کام کر رہے ہیں 32 کے ساتھ اس کو ملٹی پلائی کر رہے ہیں اور 32 کے ساتھ ملٹی پلائی کرنے کے بعد ہم میمری آلوکیٹ کر رہے ہیں for these number of bytes جو کہ پوری روٹ ڈائریکٹری آکوپائی کرے گی اور جتنے بھی بائٹس الوکیٹ ہوئے ہیں اس کا جو اسٹارٹنگ ایڈریس ہے وہ ڈی آئی آر بفر کے نام کا ہم نے ایک پوائنٹر بنایا ہوا ہے اس کے اندر ہم اسٹور کر لیتے ہیں مور اوور ہم 512 ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس اور ریزرو کر لیتے ہیں فار فیٹ آف کورس ہم پورے فیٹ کو نہیں لوڈ کریں گے فیٹ کے اندر صرف اسی بلاک کو لوڈ کریں گے جس کی ضرورت ہے ایک بلاک کا سائز 512 ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس ہے تو ہم 512 ہنڈریڈ ٹویلو بائٹس کا ایک بلاک کے لیے میموری ریزرو کر لیتے ہیں اور اس کو ایک اور پوائنٹر کے اندر پلیس کر دیتے ہیں اس پوائنٹر کا نام ہم نے فیٹ رکھا ہوا ہے اب again A B S read perform کیا جاتا ہے یہ جو A B S read perform کیا جاتا ہے یہ اگین اسی ڈرائیو کے اوپر پرفارم کیا جا رہا ہے اور اس کے اندر ہم اٹمپٹ کریں گے to read whole of the root directory اب روٹ ڈائریکٹری کے اندر کتنے بلاکس ہوں گے روٹ ڈائریکٹری کا ہمیں بائٹس کے اندر سائز پتا چل گیا ہے جو کہ روٹ ڈائریکٹری کی entries multiplied by thirty two ہے یہ ٹوٹل روٹ ڈائریکٹری کا سائز ہے ان بائٹس اور ان بلاکس لینے کے لیے ہمیں بائٹس پر سیکٹر سے اس کو ڈیوائڈ کرنا پڑے گا تو ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں B B dot B P P dot root directory entries into thirty two یہ ٹوٹل روٹ ڈائریکٹری کا سائز آ گیا divided by B B dot B P P dot bytes per sector یعنی کہ ایک سیکٹر کے اندر جتنے بائٹس ہیں اسے ڈیوائڈ کر دیا تو ہمارے پاس ٹوٹل نمبر آف سیکٹرز آ جائیں گے جن سیکٹرز کے اندر روٹ ڈائریکٹری ریزائڈ کرتی ہے پھر ہمیں یہ بھی کیلکولیٹ کرنا ہے کہ جو اسٹارٹنگ سیکٹر نمبر ہے روٹ ڈائریکٹری کا وہ کیا ہے اگر آپ کو یاد ہوگا فائل اسٹرکچر سارا تو آپ کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے بوٹ بلاک ہوتا ہے ریزرو سیکٹرز ہوتے ہیں ریزرو سیکٹرز کے بعد فیٹ کی کاپیز آتی ہیں اور فیٹ کی کاپیز کے بعد روٹ ڈائریکٹری پڑی ہوئی ہوتی ہے تو ہمیں یہ کیلکولیٹ کرنا ہے کہ روٹ ڈائریکٹری سے پہلے کتنے بلاکس آئے ہیں تو کتنے بلاکس ہوں گے یہ number of reserve sectors plus number of sectors occupied by a single FAT multiplies multiplied with number of copies of FAT تو ادھر ہم نے فیٹ سیکٹر مطلب ہے کہ ایک فیٹ کی کاپی کتنے آکوپائی کر رہی ہے اس کو ملٹیپلائی کیا ہے ود فیٹس فیٹس ہماری فیلڈ ہے جو کہ یہ بتا رہی ہے کہ فیٹ کی کتنی کاپیز ہیں تو یہ ہمارے پاس آگے ٹوٹل جتنی بھی فیٹ کی کاپیز ہیں وہ جتنے بلاکس آکوپائی کر رہے ہیں plus number of reserve sector جو کہ بوٹ بلاک کے لیے اسٹارٹنگ کچھ بلاکس ریزروڈ ہیں تو یہ ٹوٹل نمبر آف بلاکس آ جائیں گے جو کہ روٹ ڈائریکٹری سے پہلے سچویٹڈ ہیں تو ان کو چھوڑ کے اس سے آن ہم نے روٹ ڈائریکٹری کو ریڈ کرنا ہے تو یہ اسٹارٹنگ بلاک نمبر بن جاتا ہے اس بلاک سے آن جتنے بھی previously number of blocks calculate ہوئے ہیں اتنے بلاکس ریڈ ہوں گے اور وہ تمام کے تمام ریڈ ہو کے ڈی آئی آر بفر کے اندر اسٹور ہو جائیں گے ڈی آئی آر بفر ہمارا ایک پوائنٹر ہے جو کہ ایک میمری ایریا کو پوائنٹ کرتا ہے اس میمری ایریا کے اندر ہم نے آلریڈی ایلوکیٹ کر لیا ہے اور کتنی میموری ایلوکیٹ کی ہے جتنا کہ روٹ ڈائریکٹری کا ٹوٹل سائز ہے ان بائٹس اب آپ کے پاس ساری کی ساری روٹ ڈائریکٹری میموری کے اندر آ گئی ہے آگے جو آپ نے کرنا ہے وہ کافی سمپل ہے لاسٹ ٹائم بھی بالکل اسی طریقے سے ہی ہم نے اپنی سرچ پرفارم کی تھی ہم ایک سیکوینشل سرچ پرفارم کریں گے سیکوینشل سرچ کب ایگزاسٹ ہوگی جب روٹ ڈائریکٹری کے اندر تمام انٹریز ختم ہو جائیں گی اس کیس کے اندر ہم صرف روٹ ڈائریکٹری کے اندر سرچ کر رہے ہیں اس کی سب ڈائریکٹریز کے اندر سرچ نہیں کر رہے تو یہ لوپ آپ کا چلے گا آئی از ٹو زیرو سے اسٹارٹ ہوگا اور چلے گا while I is lesser than the total number of root directory entries یعنی کہ B B dot B P B dot root directory entries جب تک کہ روٹ ڈائریکٹری اینٹری سے آئی کی ویلو لیس ہے یہ لوپ چلتا رہے گا اور ہر آئیٹریشن پہ آئی کی ویلو بائی ون انکریمنٹ ہو رہی ہے اب ہم کمپیئر کر رہے ہیں فرسٹلی فائل نیم کو کمپیئر کر رہے ہیں جو بھی ہم نے انٹری ریڈ کی ہے فائل کنٹرول بلاک کی جو بھی انٹری ریڈ کی ہے اس فائل کنٹرول بلاک کی انٹری کو جو کہ ڈی آئی آر بفر کے اندر پڑی ہوئی ہے اس کو اور جو فائل ہم نے پہلے ان پٹ لیا تھا ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں اگر یہ از اکولس ٹو زیرو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ دونوں فائل نیم سیم ہے اگر فائل نیم سیم ہے تو ہم نے پھر ایکسٹینشن کو بھی کمپیئر کرنا ہے نیکسٹ ایف اسٹیٹمنٹ کے اندر اگین ایکسٹینشن کو کمپیئر کیا جا رہا ہے جو ایف سی بی کے اندر ایکسٹینشن بنی ہوئی ہے یعنی کہ ڈی آئی آر بفر کے اندر جو ایکسٹینشن پڑی ہوئی ہے اور جو ایکسٹینشن ہم نے یوزر سے انپٹ لی تھی ان دونوں کو آپس میں کمپیئر کر رہے ہیں اگر دونوں از اکول اگر دونوں ایکول ہیں تو اس کیس میں ریزلٹ زیرو آئے گا اگر دونوں ایکول مل جاتے ہیں ایکسٹینشن اور فائل ایم اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی فائل ہے جس کو کہ آپ سرچ کر رہے ہیں اور اگر نہیں ملتے تو یہ لوپ آئی ٹریڈ کرے گا اور آئی مزید انکریمنٹ ہوگا اور نیکسٹ فائل کنٹرول بلاک کے اندر وہ اپنی سرچ پرفارم کرے گا ان کیس اس کو فائل نیم اور ایکسٹینشن دونوں میچ کر جاتے ہیں اس کیس کے اندر وہ اس کا فرسٹ کلسٹر نمبر لے گا first cluster number first cluster کی فیلڈ میں پڑا ہوگا فائل کنٹرول بلاک کی وہ ہم ٹرانسفر کر رہے ہیں اسائن کر رہے ہیں ٹو ویریبل نیمڈ کلسٹر یہاں پہ فرسٹ کلسٹر نمبر اس کا ساتھ ہی پرنٹ بھی ہو جائے گا اب اس کلسٹر نمبر کو ہم ایز این انڈیکس استعمال کریں گے to look up into the file allocation table file allocation table میں لک اپ کیوں کیا جائے گا تاکہ ہم اس کا سبسیکوینٹ جو دوسرا نیکسٹ کلسٹر ہے اس کو ہم دیکھ سکیں کہ وہ کون سا کلسٹر ہے اب یہ کیلکولیٹ کرنے کے لیے ہمیں فائل ایلوکیشن ٹیبل میں سے کوئی ایک بلاک لوڈ کرنا پڑے گا وہ کون سا بلاک ہوگا جس کے اندر یہ انٹری پڑی ہوئی ہے جو کلسٹر ہے that is the entry number جس کو کہ ہم گیٹ کرنا چاہتے ہیں اب فار فیٹ سکسٹین ایک اینٹری ٹو بائٹس کی ہے اگر ایک اینٹری ٹو بائٹس کی ہے تو ایک بلاک کے اندر ٹوٹل کتنی اینٹریز ہوں گی 256 ففٹی اینٹریز ہوں گی اب اگر ہم یہ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا کلسٹر نمبر ہے وہ کونسویں فیٹ کے اندر کونسویں بلاک کے اندر ہے تو ہم سمپلی کلسٹر نمبر کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں بائی 256 اگر سے یہ six hundred something entry ہے تو اس کیس کے اندر ہم سکس ہنڈریڈ سم تھنگ کو ڈیوائڈ کریں گے بائی ٹو ففٹی سکس ہمارے پاس جو کوشچنٹ آئے گا وہ ٹو ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ اس کا بلاک نمبر زیرو اور ون زیرو اور ون کے اندر وہ انٹری نہیں ہے وہ بلاک نمبر ٹو کے اندر لایا کرتی ہے ود ان دا فیٹ یہ آئے گی آپ کے پاس ویلیو جو کہ ود ان دا فیٹ ہوگی لیکن overall in the whole partition اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ فیٹ سے پہلے فیو ریزروڈ سیکٹرز ہوتے ہیں تو reserved sectors number of reserved sectors بھی آپ کے آپ کو اس کے اندر ایڈ کرنے پڑیں گے تاکہ یہ value in terms of L S N آ جائے relative to the start of FAT نہ آئے بلکہ ایل ایس این کے اندر آ جائے relative to the start of partition آئے تو reserve sectors plus cluster number divided by 256 آ کے پاس آ جائے گا sector number for that particular entry جس کا کہ کلسٹر نمبر آپ آلریڈی کیلکولیٹ کر چکے ہیں یہ آپ کے پاس سیکٹر نمبر آ گیا اس سیکٹر کو آپ نے لوڈ کر لیا لوڈ کیا فیٹ نام کا آپ نے جو آلریڈی بفر ڈکلیئر کیا ہوا ہے اس کے اندر اس کو لوڈ کر لیا اب اس پرٹیکولر انٹری کے اندر آپ نے کہاں پہ نیکسٹ جو کلسٹر نمبر ہے وہ آپ کو کون سی انٹری کے اندر ملے گا یہ آف کورس کلسٹر نمبر کے نہیں ہوگی بالکل کیونکہ شروع کے کچھ ہم جو فیٹ کے اندر بلاکس تھے اس کو چھوڑ چکے ہوئے ہیں یہ ہمیں آف کورس ملے گی کلسٹر نمبر ماڈ 256 یعنی کہ 256 کے بعد 256 سے ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو ریمائنڈر آتا ہے اس ریمائنڈر کو ہم یوز کریں گے as an entry particular sector اس پرٹیکولر سیکٹر کے اندر ہم اتنی اینٹری کے اندر لک اپ کریں گے اور وہاں سے ہمیں نیکسٹ کلسٹر نمبر ملے گا اب یہ نیکسٹ کلسٹر نمبر کو ہم نے اسائن کر دیا into cluster cluster FAT cluster percentage sign 256 یعنی کہ کلسٹر ماڈ 256 جو ریمائنڈر آئے گا اس کو یوز کیا جائے گا as an index to look up into this FAT this particular sector of FAT یہاں سے ہمیں نیکسٹ کلسٹر نمبر مل گیا اور یہ کلسٹر جو ہے یہاں پہ ہم نے پرنٹ کر دیا اس کلسٹر نمبر کو یہاں پہ ہم نے پرنٹ کر دیا اور یہ لوپ اس طرح سے چلتا رہے گا کب تک چلتا رہے گا جب تک کلسٹر نمبر جو ہے ایف ایف ایف زیرو سے لیسر ہے آپ کو یاد ہوگا ایف ایف ایف زیرو جو ہے یہ ریزروڈ انٹریز ہوتی ہیں تو جب تک یہ اس سے لیسر ہے یہ لوپ چلتا رہے گا اور جو ہی اس سے گریٹر انٹری آ جائے گی تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے آف کورس کہ یہ اینڈ آف فائل ہے تو اینڈ آف فائل کے اوپر یہاں پہ آپ کا لوپ ٹرمینیٹ ہو جائے گا اور اس طرح سے وہ آپ کو ڈسپلے کرتا جائے گا ایک تو فرسٹ کلسٹر کو ڈسپلے کرے گا اور سبسیکوینٹلی جتنے بھی کلسٹرز اس فائل کو کورسپونڈ کرتے ہیں ان کے نمبرز بھی آپ کو ساتھ ساتھ ڈسپلے کرتا جائے گا ابھی جو ہم نے آپ کو پروگرام دکھایا ہے یہ پروگرام کافی سمپلر پروگرام ہے یہ پروگرام صرف روٹ ڈائریکٹری کے اندر ایف سی ڈی انٹریز کو سرچ کرتا ہے اور سرچ کرنے کے بعد فائل کے اندر لک اپ کر کے آپ کو تمام کلسٹرز جو کہ اس فائل کو کارسپونڈ کرتے ہیں ان کو ڈسپلے کر دیتے ہیں نہ فائل کے کانٹینٹس کو ڈسپلے کرتا ہے اور نہ ہی سب فولڈرز کے اندر جو فائلز پڑی ہوئی ہیں ان کو ایکسیس کر سکتا ہے آپ اس کو مزید ماڈیفائی کر سکتے ہیں اس کو مزید ریکرسو بنا سکتے ہیں یا آئٹریٹیو سلیوشن یوز کر لیں اس کو یوز کرتے ہوئے آپ سب فولڈرز کو بھی ایکسیس کرنے کی اس کے اندر صلاحیت ڈالیں اس کو ماڈیفائی کریں تاکہ یہ سب فولڈرس کو بھی ایکسیس کر سکے اور ان کے کلسٹرز نمبر ان کے اندر جو فائلس پڑی ہوئی ہیں ان کے کلسٹر نمبرس بھی شو کر سکے مور اوور اگر کلسٹر نمبر شو ہوتے ہیں تو آپ اس کو مزید ماڈیفائی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کلسٹر کے اگینسٹ وہ اس کا سیکٹر نمبر کیلکولیٹ کرے اور اس کے تمام جو کانٹینٹس ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ ڈسپلے کرے اور مزید یہ صرف فیٹ سکسٹین کے لیے بنا گیا ہے اس کے اندر جو اسٹرکچر یوز کیے گئے ہیں بایوس پیرامیٹر بلاک کے وہ فیٹ سکسٹین کے لیے ویلڈ ہے فیٹ ٹویلو کے لیے وہ مے بھی ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں اور فیٹ تھرٹی ٹو کے لیے بھی ڈفرینٹ ہیں تو آپ اس کو مزید ماڈیفائی کر سکتے ہیں کہ یہ فرسٹلی ڈیسائیڈ کرے کہ کون سا سسٹم ہے فیٹ ٹویلو ہے فیٹ سکسٹین ہے یا فیٹ تھرٹی ٹو ہے تینوں کے لیے اس کے اندر اسٹرکچرز ڈیفائنڈ ہوں اور اسی بیس کے اوپر ان میں سے کوئی ایک اسٹرکچر یوز کرے یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ٹویلو ہے یا سکسٹین ہے یا تھرٹی ٹو ہے تو اس طرح اس کو مزید ماڈیفائی کر سکتے ہیں آف کورس اگر اس طرح سے اپلیکیشن بنائی جائے تو زیادہ لمبی اپلیکیشن ہوگی ہم اس کو ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن ہم نے کافی چیزیں ڈسکس کر لی ہیں جس کی وجہ سے جس کی مدد سے آپ کو اس طرح کی اپلیکیشن بنانے میں ان شاء اللہ تعالیٰ کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہوگی اسی سارے نالج کو اسی ساری انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ اپلیکیشن ڈیزائن کر سکتے ہیں اب نیکسٹ ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنی جو کمپیوٹر ہے اس کے اوپر کئی ایسی اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں پی سیز کے اوپر کے لیے کئی ایسی اپلیکیشنز اویلیبل ہیں جو کہ آپ کو ڈسک کے لیے سرٹن یوٹیلیٹیز پرفارم کر کے دیتی ہیں آف کورس جو بھی آپریٹنگ سسٹم آئے گا وہ صرف کرنل نہیں ہوتا اس کے اندر سرٹن یوٹیلیٹیز بھی ہوتی ہیں ہاؤس کیپنگ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں جس کی مدد سے آپ فائل کو کاپی کر سکتے ہیں فائل کو اس طرح ڈسک اسپیس کو ڈی فریگمنٹ کر سکتے ہیں ڈسک کو اسکین کر سکتے ہیں فار ایررز وغیرہ ڈسک کو فارمیٹ کر سکتے ہیں ڈسک کو پارٹیشن کر سکتے ہیں اس طرح ویریس کئی یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں ہم بریفلی اس طرح کی جو کچھ عام طور پہ جو یوٹیلیٹیز یوز ہوتی ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ نے اس طرح کی کوئی یوٹیلیٹی ڈیزائن کرنی ہے تو اس کو کس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈسک کو کیسے فارمیٹ کیا جا سکتا ہے فارمیٹ کے اندر بھی ایک کوئک فارمیٹ ٹرم یوز کی جاتی ہے اور ایک low level format term use کی جاتی ہے تو ہم ان دونوں ٹرمز کو ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں آف لو لیول فارمیٹ اس سلائیڈ کی مدد سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ لو لیول فارمیٹ کے اندر کیا آپریشنس پرفارم کرنے کی ضرورت ہے اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لو لیول فارمیٹ کیا آپریشن پرفارم کرتا ہے low level format firstly sets the block size یہ بلاک سائز کیسے سیٹ کیا جا سکتا ہے بایوس کی کئی ایسی سروسز ہیں جس کی مدد سے آپ بلاک سائز فارمیٹ کرتے وقت ڈیفائن کر سکتے ہیں sets the initial value of the block عام طور پہ اس کے اندر تھرو آؤٹ زیروز یا تھرو آؤٹ ونز نہیں پڑے ہوتے وہ سرٹن انکوڈنگ پالیسی کے مطابق اس کے اندر ویلیوز پڑی ہوتی ہیں اور وہ انکوڈنگ پالیسیز میں بھی آپ نے ڈیٹا کام کے اندر ڈسکس بھی کی ہوں نیکسٹ uh, جو اس نے میجر ٹاسک پرفارم کرنا ہے وہ انڈیکسز اسائن کرنی ہے indexes the block for optimal uses usage جو بھی ڈسک اسکیجولنگ پالیسی ہے جو آپریٹنگ سسٹم ان یوز ہے اس کی سرٹن ڈسک اسکیجولنگ پالیسیز ہوں گی اس ڈسک اسکیجولنگ پالیسی کے مطابق وہ بلاکس کو مور آپٹیملی انڈیکس کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ جو روٹیشنل ڈیلے ہے اور جو سیک ٹائم ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے مور اوور انڈیکسز کے اندر ایک پالیسی یوز کی جاتی ہے of interleaved indexing interleaved indexing کی مدد سے جو روٹیشنل ڈیلے ہے اس کو کافی حد تک ریڈیوس کیا جا سکتا ہے تو یہاں پہ جب فارمیٹ کے وقت ہی یہ چیز ڈیسائیڈ کی جاتی ہے کہ انٹرلیونگ کرنی ہے یا نہیں کرنی اگر کرنی ہے تو کس طرح کی کرنی ہے اور یہ لو لیول فارمیٹ آپ کیسے پرفارم کر سکتے ہیں اس کے لیے آف کورس بایوس کی سروسز اویلیبل ہیں بایوس کی سرٹن سروسز اویلیبل ہیں فار اسمال ڈسکس اور اگر لارج ڈسکس ہیں آپ کے پاس کوئی ہارڈ ڈسک ہے لارج ڈسک ہے اس کیس کے اندر آپ کو بایوس کی ایکسٹینڈیڈ سروسز یوز کرنی پڑیں گے اور اس کے اندر بھی آپ کو ویریس پیرامیٹر اسپیسیفائی کرنے پڑیں گے یہ سارا آپریشن پرفارم کرنے کے لیے کچھ انفارمیشن پاس کرنی پڑے گی ٹو دیز سروسز تو لو لیول فارمیٹ کرنے کے لیے آپ نے بس آپ سمجھیں کہ آپ کا جو پروگرام ہے وہ ایک نسٹڈ لوپ کے اندر ہے for each head for each sector number and for each track number اور فار ایچ بلاک وہ کیا کر رہا ہے وہ بایوس کی ایک سروس کال کر رہا ہے جس کی مدد سے اس سیکٹر کو فارمیٹ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے لو لیول فارمیٹ پرفارم کیا جا سکتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئک فارمیٹ کس طرح سے پرفارم کیا جا سکتا ہے یا کوئک فارمیٹ کیا چیز ہوتی ہے آف کورس جب آپریٹنگ سسٹم فارمیٹ کرے گا تو صرف یہی لو لیول فارمیٹ نہیں پرفارم کرے گا آپریٹنگ سسٹم کو اپنی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ڈسک کے اوپر سرٹن ڈیٹا اسٹرکچرس بھی پلیس کرنے ہیں فار فائل مینجمنٹ تو کوئک فارمیٹ کے اندر پورا جو فارمیٹ کا پروسیس ہے اگر اس کو ہم اس کی بات کریں تو فرسٹلی اس کے اندر لو لیول فارمیٹ آئے گا اور لو لیول فارمیٹ کرنے کے بعد آپریٹنگ سسٹم اس ڈسک کے اوپر وہ ڈیٹا اسٹرکچرس پلیس کرے گا جو کہ اس کو ریکوائرڈ ہیں for file management quick format کے اندر جسٹ ان ڈیٹا اسٹرکچرس کو ری انیشلائز کیا جاتا ہے اس کے اندر یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ لو لیول فارمیٹ آلریڈی ہوا ہوا ہے جسٹ جو فائل مینجمنٹ کے لیے جو ڈیٹا ریکوائرڈ ہیں آپریٹنگ سسٹم کو صرف ان کو کریٹ کیا جائے گا تو کوئک فارمیٹ میں وہ کیا کرے گا set the size of FAT root directory according to the drive size جو بھی ڈرائیو کا سائز ہے اس کو فرسٹلی ڈیٹرمن کرے گا بایوس کی سروسز کی مدد سے وہ یہ کام کر سکتا ہے اور یہ کرنے کے بعد وہ کیلکولیٹ کرے گا کہ کلسٹر کا کیا سائز ہوگا اور کلسٹر کے سائز کی مدد سے وہ یہ کیلکولیٹ کرے گا کہ فیٹ کے اندر ٹوٹل کتنی انٹریز ریکوائرڈ ہے اور فیٹ کتنے بٹس کی ریکوائرڈ ہے یا تھرٹی ٹو بٹ کی اور مور اوور جو روٹ ڈائریکٹری ہے روٹ ڈائریکٹری کے اندر اس نے کتنی انٹریز پلیس کر دی ہے اور اس کے مطابق فیٹ کریٹ کرے گا روٹ ڈائریکٹری کے لیے اسپیس ریزرو کرے گا اور جو بوٹ بلاک ہے اس کے اندر بھی وہ انفارمیشن پلیس کرے گا جو اس کی کیلکولیشنز ہیں اس کے مطابق اور پھر اس کے بعد جو بوٹ بلاک ہے اس کے اندر صرف ڈیٹا نہیں ہوتا اس کے اندر کچھ کوڈ بھی ہوتی ہے وہ کوڈ کب ایگزیکیوٹ ہوتی ہے وہ بوٹنگ ٹائم کے اوپر ایگزیکیوٹ ہوتی ہے جب سسٹم بوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو پہلے پارٹیشن ٹیبل کے اندر کوڈ ایگزیکیوٹ ہوتی ہے پارٹیشن ٹیبل کی کوڈ جو ہے وہ پھر آگے ایگزیکیوشن ٹرانسفر کرتی ہے to the boot block code اور بوٹ بلاک کوڈ کا آگے سمپلی یہ کام ہوتا ہے کہ دیکھنا کہ یہ جو والیوم ہے یہ والیوم بوٹیبل ہے یا نہیں ہے اور اگر یہ بوٹیبل ہے تو آپریٹنگ سسٹم کا جو لوڈر ہے اس پہ ایگزیکیوشن ٹرانسفر کر دیں تو اس کے اندر اپروپریٹ کوڈ لکھی جائے گی اس ٹاسک کے لیے کہ وہ یہ چیک کرے کہ والیوم بوٹیبل ہے ان کیس بوٹیبل ہے تو آپریٹنگ سسٹم کو ایگزیکیوشن ٹرانسفر کر دی جائے گی آپریٹنگ سسٹم کے لوڈر کو ایگزیکیوشن ٹرانسفر کر دی جائے گی ادر وائز ایک میسج آ جائے گا جو آپ کو یہ بتائے گا کہ یہ والیوم بوٹیبل نہیں ہے عام طور پہ جب آپ اپنی ڈسک کے اوپر کوئی والیوم کریٹ کرنے لگتے ہیں تو آپ کو عام طور پہ ایک سافٹ ویئر یوز کرنا پڑتا ہے جو کہ آپ کو ڈس پارٹیشن کر کے دیتا ہے ڈس پارٹیشننگ کو ہم کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں پریویسلی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک ماسٹر پارٹیشن ٹیبل ہوتا ہے اور اس کے اندر ایک پرائمری پارٹیشن ہوتی ہے اور پھر سیکنڈری پارٹیشن ہوتی ہے سیکنڈری پارٹیشن کے اندر اگر مزید پارٹیشننگ کرتے ہیں تو اس کے لیے ایک اور پھر پارٹیشن ٹیبل ہوتا ہے اگر اس کے اندر پھر مزید پارٹیشننگ ہے تو اور پارٹیشن ٹیبل بنایا بنایا جائے گا اینڈ سو آن اور ہر پارٹیشن کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے کہ وہ اسٹارٹ کس بلاک سے ہو رہی ہے اور اینڈ کس بلاک سے ہو رہی ہے اور یہ انفارمیشن اس کے اندر اس کا ایل بی ایڈریس اسٹور کیا جاتا ہے جس کی مدد سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسٹارٹنگ بلاک نمبر کون سا ہے اور اینڈنگ بلاک نمبر کون سا ہے اب جو عام طور پہ پارٹیشن ٹیبل پارٹیشننگ کرنے کے لیے جو سافٹ ویئر یوز ہوتے ہیں وہ اس پارٹیشن ٹیبل کے اندر جو ماسٹر پارٹیشن ٹیبل ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈری پارٹیشن ٹیبلز ہیں اس کے اندر ہی کچھ انفارمیشن پلیس کر رہا ہے یا تو ان کو کریٹ کر رہا ہے اور کریٹ کرنے کے بعد ان کے اندر کچھ انفارمیشن پلیس کر رہا ہے according to the size of the partition تو یہ اگر آپ کو اس طرح کا سافٹ ویئر بنائیں جو ڈس پارٹیشننگ پرفارم کرتا ہے اس کو کس طریقے سے بہیو کرنا چاہیے یہ ہم اس سلائڈ کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سلائڈ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں فرسٹلی جو پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اندر صرف ڈیٹا نہیں ہوتا اس کے اندر سرٹن کچھ کوڈ بھی ہوتی ہے تو اس کے اندر کوڈ کی بھی ریکوائرمنٹ ہے اور کوڈ صرف جو اسٹارٹنگ پارٹیشن ٹیبل ہے جو پرائمری پارٹیشن ٹیبل ہے اس کے اندر ہوتی ہے تو پرائمری پارٹیشن ٹیبل کے اندر آپ نے کچھ کوڈ پلیس کرنی ہے اور کوڈ کا کیا کام ہے اس کوڈ کا یہ کام ہے کہ دیکھنا کہ کون سی پارٹیشن فور پارٹیشنس پاسبل ہیں ان میں سے کون سی ایک پرٹیکولر پارٹیشن ایکٹیو ہے اور اس ایکٹیو پارٹیشن کے بوٹ بلاک کو لوڈ کرنا اور اس پہ ایگزیکیوشن ٹرانسفر کرنا یہ کام ہوگا اس پارٹیشن ٹیبل کی کوڈ کا فرسٹلی اس پارٹیشن ٹیبل کے اندر جو کوڈ ہونی چاہیے the code part of partition table should appropriately load the active partition in primary partition table یہ پارٹیشن ٹیبل کا کی کوڈ کا کام ہونا چاہیے پھر آپ کا جو سافٹ ویئر ہے اس کو پارٹیشن ٹیبل کے اندر کچھ ڈیٹا بھی پلیس کرنا ہے کیا ڈیٹا پلیس کرنا ہے the software places data in partition table about primary and extended partitions یعنی کہ آف کورس اگر وہ پرائمری پارٹیشن ٹیبل کریٹ کر رہا ہے تو اس کے اندر جو پرائمری پارٹیشن ہے اس کے بارے میں انفارمیشن کہ وہ کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور کہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی کی پارٹیشن ہوگی ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن جس کو کہا جاتا ہے اس ایکسٹینڈیڈ پارٹیشن کے بارے میں بھی انفارمیشن اس کو پلیس کرنی پڑے گی کہاں پہ ختم ہو رہی ہے اور کہاں سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور سیکنڈلی جو عام طور پہ آپ نے دیکھے ہوں گے ویریس پارٹیشننگ سافٹ ویئرس وہ یوزر سے کچھ ان پٹ بھی لیتے ہیں وہ یوزر سے یہ پوچھتے ہیں کہ جو آپ پارٹیشن بنانا چاہتے ہیں اس پارٹیشن کا کتنا سائز رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ان پٹ بھی یوزر سے آف کورس لینی ہے اس نے as per specification of the user assigns appropriate size to primary and extended partitions by modifying their data part تو جو اس نے ڈیٹا پارٹ وہاں پہ رائٹ کیا ہوا ہے پارٹیشن ٹیبل کے اندر اس کے اندر کیا کرنا ہے اس کے اندر اس نے یہی کیلکولیٹ کرنا ہے کہ اگر اتنا سائز ہوگا تو اس کا اسٹارٹنگ بلاک نمبر کیا بنتا ہے اینڈنگ بلاک نمبر کیا بنتا ہے ٹوٹل اس کے اندر کتنے بلاکس آتے ہیں اور اس کے اکارڈنگلی ہی اس نے پارٹیشن uh, ٹیبل کی انٹریز کو ماڈیفائی کرنا ہے تو کسی بھی پارٹیشننگ سافٹ ویئر کا جو جنرل کانسیپٹ ہے وہ یہی ہے کہ وہ پارٹیشن ٹیبل کے اندر جو انفارمیشن ہے اسی کو یوز کر رہا ہے اسی کو ماڈیفائی کر رہا ہے پارٹیشننگ کے علاوہ آپ کو سرٹن سافٹ ویئرس کچھ ایسے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے جو ڈسک کو اسکین کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے کسی پاور فیلئر کی وجہ سے یا کسی بھی ریزن کی وجہ سے پاسبل ہے کہ جو آپ کا فائل سسٹم ہے اس کے اندر کسی قسم کے ایررز آ جائیں ان ایررز کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور ان کو پاسبلی کریکٹ کرنے کے لیے آپ سرٹن سافٹ ویئرس یوز کرتے ہیں جیسے کہ اسکین ڈسک کوئی سافٹ ویئر ہے جس سے کی مدد سے آپ ڈیسک کو اسکین کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ایررز فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں اور ان کیس کوئی بھی ایرر ملتا ہے تو اس ایرر کو وہ پاسبلی کریکٹ کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو اب ہم نیکسٹ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اسکین ڈسک کا سافٹ ویئر ہے جو کہ پوری ڈسک کو اسکین کرتا ہے فار ایررز یہ کس طرح سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے آئیے سلائڈ میں دیکھتے ہیں ایک کام اس سافٹ ویئر کا یہ ہے کہ وہ ڈیٹیکٹ کرے کہ کوئی بیڈ سیکٹرز تو ڈسک کے اوپر کریٹ نہیں ہو گئے بیڈ سیکٹرز کب کریٹ ہوتے ہیں کسی فزیکل ڈیمیج کی وجہ سے کریٹ ہوتے ہیں کوئی ڈسٹ کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے پاسبل ہے کہ ڈسک کا جو سرفیس ہے وہ ڈیمیج ہو گیا اور اگر ڈسک کا سرفیس ڈیمیج ہو جاتا ہے تو ڈسک کے اوپر کریکٹلی رائٹ اور ریڈ نہیں کیا جا سکتا تو uh, اس کو پورا ڈسک کا سرفیس اسکین کرنا پڑے گا اور وہ پورشن فائنڈ آؤٹ کرنا پڑے گا جہاں پہ کریکٹلی ریڈ اور رائٹ نہیں ہو پا رہا اور اس کو پھر مارک کرنا پڑے گا ایز اے بیڈ سیکٹر یا پھر بیڈ کلسٹر تو یہ کیسے کرتا ہے یہ کام فرسٹلی یہ ہر بلاک کے لیے وہی ایک نیسٹڈ لوپ ہوگا for all heads and all sectors and all tracks ہر بلاک کے لیے یہ یہ سارا کام پرفارم کرے گا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے it attempts to write a block ایک بلاک پہ رائٹ کرنے کی کوشش کرے گا after write it reads back the block اس بلاک کو واپس ریڈ کرے گا اور ریڈ کرنے کے بعد جو ڈیٹا اس نے ریڈ کیا اس کے اوپر C R C test perform کرے گا performs the C R C test on data read back C R C test آپ کو پتا ہوگا یہ ایرر ڈیٹیکشن کے لیے یوز ہوتا ہے اگر سی آر سی ٹیسٹ فیل ہو جاتا ہے سائیکلک ریڈنڈنسی چیک اگر یہ فیل ہو جاتا ہے اور اس کو پتا چلتا ہے کہ جو ڈیٹا اس نے رائٹ کیا تھا وہ ڈیٹا واپس ریڈ نہیں ہوا تو یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ پرٹیکولر سیکٹر جو ہے وہ اسٹیبل نہیں رہا وہاں پہ ڈیٹا اسٹور نہیں کیا جا سکتا stably so if there is an error then the data on that block is not stable the cluster of that block should be marked bad تو فیٹ کے اندر جو اس بلاک کے لیے جو کلسٹر ہے اس کلسٹر کی انٹری کو بیڈ مارک کر لیا جاتا ہے بیڈ کیسے مارک کر لیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو بتایا تھا ایک اسپیشل نمبر ہوتا ہے جو کہ اس کو اسائن کیا جاتا ہے ایف ایف ایف ون سے آنورڈز اگر وہ اس کو ایف ایف ایف زیرو ہوتا ہے رادر اس کو اسائن کر دیا جائے تو وہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ کلسٹر بیڈ مارک ہوا ہوا ان کیس جو کلسٹر بیڈ مارک ہوا ہوا ہے تو جو فائل سسٹم کے ڈیوائس ڈرائیورز ہیں ان کا کام ہے کہ وہ کلسٹر کسی بھی فائل کو ایلوکیٹ نہ کریں یہ تو ایک کام ہوا اسکینڈس کا کہ اس نے سرچ کرنا ہے کہ کون سے سیکٹرس بیڈ ہیں اور ان کو مارک کر لینا ہے ود ان فیٹ اس کے علاوہ ایک اور کام بھی ہوتا ہے کہ وہ لاسٹ چینس کو ڈسکور کرنے کی کوشش کرتا ہے سرچ کرتا ہے within the whole disk اب لاسٹ چینز کیا ہوتی ہیں لاسٹ چینس کوئی ایسی فائل کی چینز ہیں جو کہ کو ریلیٹ نہیں ہو پا رہی کسی فائل کے یعنی کہ فیٹ کے اندر ایک چین بنی ہوئی ہے لیکن کسی فائل کے ساتھ وہ کوریلیٹ نہیں ہو پا رہی پراپرلی تو ہم اس کو کہیں گے لاسٹ چین چین فیٹ کے اندر موجود ہے لیکن آپ کو کوئی فائل کنٹرول بلاک نہیں ملا جو کہ اس چین کو کورسپونڈ کرتا ہے اب یہ لاسٹ چین کیسے سرچ کی جا سکتی ہے آئیے سلائڈ کے اندر دیکھتے ہیں دا ڈسکینگ سافٹ ویئر میں also look for lost chains lost chains are chains in FAT which apparently don't belong to any file یعنی کہ چین ایگزٹ کرتی ہے ود ان فیٹ لیکن اس چین سے ایسوسیٹیڈ کوئی آپ کو فائل کنٹرول بلاک کی اینٹری نہیں مل رہی they may occur due to some error and system like power failure during deletion process جب آپ فائلس کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں اس دوران اگر مے بی پاور فیلئر ہوتا ہے تو پاسبل ہے کہ چین باقی رہ جائے اور ایف سی بی اینٹری جو ہے وہ ختم ہو گئی ہو تو پاسبلی اس وجہ سے وہ لاس چین کریٹ ہوئی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ لاسٹ چینج کو کیسے سرچ uh, کیا جا سکتا ہے looking for lost chain for each file entry in the directory structure its chain in FAT is traversed directory structure صرف روٹ ڈائریکٹری نہیں بلکہ سب ڈائریکٹریز سب ڈائریکٹریز کے اندر جو ڈائریکٹریز uh, ہیں جتنی بھی ڈائریکٹریز ہیں اس کے اندر جتنے بھی فائل کنٹرول بلاکس ہیں ان تمام فائل کنٹرول بلاکس کی جو چینز ہیں ان کو ٹریورس کیا جائے گا within FAT all the clusters in the file are marked جو جو ایسے کلسٹرز ملتے ہیں جن جو کہ کسی فائل کنٹرول بلاک سے کارسپونڈ کر رہے ہیں کسی فائل سے کارسپونڈ کر رہے ہیں ان کو مارک کر لیا جائے گا کہ یہ ایگزٹ کرتے ہیں یہ پراپر چینز ہیں when done with all the files and folders if some non zero and non reserved are left then they belong to some lost chains یعنی کہ آپ تمام چینس کو ٹریولس کرتے ہیں جو کہ کسی فائل کنٹرول بلاک سے کورسپونڈ کرتی ہیں پھر بھی اگر آپ کو ایسے کلسٹرز ملتے ہیں جو کہ نان زیرو ہیں زیرو ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ کلسٹر فری ہے نان زیرو ہونا انڈیکیٹ کرتا ہے کہ وہ کلسٹر ایلوکیٹڈ ہے اگر نان زیرو ہے تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہیں وہ ریزروڈ نہ ہو تو اگر ریزروڈ بھی نہیں ہے اور زیرو بھی نہیں ہے تو اس کیس کے اندر وہ کسی لاسٹ چین کو بلانگ کرتا ہے وہ کسی فائل کو بلانگ نہیں کرتا کیونکہ فائل کو جتنے بھی بلانگ کرتے تھے ہم نے ان کو ٹریورس کر لیا the lost chains are first discretely identified and then each chain can either be restored to newly named file اور کین بی ڈیلیٹڈ اب جو ہمیں اس طرح کے جتنے بھی کلسٹرز ملے ہیں ان کلسٹرز ہمیں یہ تو پتا چل گیا کہ non zero and non reserved clusters کون سے ہیں ہمیں پھر یہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ وہ کلسٹرز سرٹن کسی چین کو بلانگ کرتے ہوں گے اس چین کے اندر جتنے بھی کلسٹرز ہم نے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا وہ کون کون سے کلسٹرز ہیں چینز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے نیکسٹ اسٹیپ ہے کہ ہم نے چینز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے جب ساری چینز آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں ڈسکریٹلی آئیڈینٹیفائی ہو جاتی ہیں ہمیں پتہ چلتا چل جاتا ہے کہ یہ الگ چین ہے اور یہ الگ چین ہے تو ہم ان چینس کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں ایک کام ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو ریسٹور کر سکتے ہیں سیکنڈلی ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ ان کو آل ٹوگیدر ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ فیٹ کے اندر ان اینٹریز کے اوپر زیروز آ جائیں گے ریسٹور ہم اس لیے کرنا چاہیں گے مے بی ہو سکتا ہے ان کے اندر کچھ ایسا ڈیٹا ہو اور وہ ضروری ہو تو ہم اس کو واپس ریسٹور کرنا چاہیں تو دونوں آپشنز ہیں وہ یوزر سے بھی پوچھا جا سکتا ہے اور اپنی مرضی سے بھی کیا جا سکتا ہے تو اس طرح سے جو لاسٹ چینز ہیں ان کو ریکور کیا جا سکتا ہے اور لاسٹ چینز کو سرچ کیا جا سکتا ہے ڈسکیننگ سافٹ ویئرز کچھ اور پرابلمس ہیں جن کو ریزالو کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں ہم نے ایک پرابلم تو ڈسکس کی ہے آف بیڈ کلسٹرز اور ایک پرابلم ڈسکس کی ہے آف لاسٹ چینز ایک اور پرابلم ہے of cross references cross references کا مطلب یہ ہے کہ ایک کلسٹر دو جگہ سے ریفر کیا جا رہا ہے یعنی کہ دو چینز کے اندر لایا کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کراس ریفرنس کراس ریفرنس کی وجہ سے کئی بہت کنفیوژن ہو سکتی ہے اور بہت امبیگوٹی ہو سکتی ہے تو یہ ایک بہت سویر قسم کا ایرر ہے اور اس کو ریزالو کرنا بہت امپورٹنٹ ہو سکتا ہے ایٹ ٹائمز اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراس ریفرنس کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور پھر ہم اس کو کس طرح سے کریکٹ کر سکتے ہیں تو آئیے اس کے لیے سلائڈ دیکھتے ہیں firstly if a cluster lies in more than than one file chain it's set to be a cross reference cross references can pose great problems cross references اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کراس ریفرنسز کو کس طرح سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا فیئرلی کافی سمپل ہے کراس uh, یعنی کہ اسی طرح سے ہی پورے ڈائریکٹری اسٹرکچر کے اندر جتنے بھی فائل کنٹرول بلاکس ملتے ہیں ہر فائل کنٹرول بلاک کے لیے اس کی چین کو ٹریورس کیا جائے گا اور جب بھی ٹریورس کیا جائے گا تو اس کے کلسٹر نمبر کو مارک کر لیا جاتا ہے کہ ہم اس کلسٹر کو ٹریورس uh, کر چکے ہیں if a cluster is referenced more than once then it a cross reference اور اسی طرح سے ہم مارک کرتے گئے ہیں اور ہر کلسٹر کو اگر کسی کلسٹر کو ہمیں دوبارہ سے مارک کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کسی اور چین کے ٹریورسل کے اندر بھی وہ کلسٹر آ جاتا ہے تو ہم کہیں گے یہ ایک کراس ریفرنس ہے to solve the problem only one reference should be maintained اب وہاں پہ یہ ڈیسائڈ کرنا پڑے گا کہ اب ایک ہی کلسٹر کو دو فائلس کی چین کے اندر مینٹین کیا جا رہا ہے اب کون سا جو ریفرنس ہے وہ ویلڈ ریفرنس ہے ان میں سے کسی ایک ریفرنس کو چوز کیا جائے گا اور دوسرے ریفرنس کو ڈسکارڈ کر دیا جائے گا تو اس طرح سے اس پرابلم کو ریزالو کیا جا سکتا ہے کہ صرف ایک ریفرنس کو مینٹین کیا جاتا ہے اور دوسرے ریفرنس کو ختم کر دیا جاتا ہے either by placing end of file in the previous cluster number with in the file allocation table ایک اور سافٹ ویئر آپ کافی جنرلی یوز کرتے ہوں گے جس کو کہا جاتا ہے ڈی فریگمنٹر ڈی فریگمنٹر کا کام ہوتا ہے کہ ڈسک کے اوپر جو ایکسٹرنل فریگمنٹیشن ہے اس کو ریڈیوس کرنا فریگمنٹیشن کو ریڈیوس کرنا اس لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے تاکہ سیک ٹائم جو ہے اس کو ریڈیوس کیا جا سکے تاکہ ہیڈ کو زیادہ ٹو اینڈ فرو موو نہ کرنا پڑے ایک ہی فائل کے ویریس سیکٹرز کو ایکسس کرنے کے لیے سیکٹرز لوکلائزڈ ہوں ایک ہی جگہ پہ ہوں ساتھ ساتھ ہوں تو ہیڈ کو کم موو کرنا پڑے گا اور اس طرح سے ٹائم کم کنزیوم ہوگا جوں جوں فائلز ڈلیٹ ہوتی ہیں اور کریٹ ہوتی ہیں اور پھر ڈیلیٹ ہوتی ہیں اور کریٹ ہوتی ہیں اس طرح سے آہستہ آہستہ ڈسک جو ہے وہ فریگمنٹ ہوتی جاتی ہے یعنی کہ ایک فائل کا کچھ پورشن کہیں ہوگا کچھ پورشن کہیں ہوگا دوسری فائل کے ساتھ بھی اسی طرح کا سلوک ہو جائے گا تو اس فریگمنٹیشن کو ختم کرنے کے لیے ہم ڈی فریگمنٹر رن کر سکتے ہیں جو کہ کمپیکشن پرفارم کرتا ہے ہر فائل کو کوشش کرتا ہے کہ ہر فائل کو لوکلائز طریقے سے آرگنائز کیا جا سکے یعنی کہ ہر فائل کے جتنے بھی بلاکس ہیں یا جتنے بھی کلسٹرز ہیں وہ ساتھ ساتھ پلیس کیا جا سکیں تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈی فریگمنٹر کے لیے آپ کو کیا کام پڑنا کرنا پڑے گا اس طرح کا اگر سافٹ ویئر بنانا ہے تو آپ کو کیا اسٹیپس فالو کرنے پڑیں گے ڈس فریگمنٹیشن از انوانٹیڈ جس طرح ہم نے ڈسکس کیا ہے جتنی زیادہ فریگمنٹیشن ہوگی اتنا زیادہ سیکھ ٹائم ہوگا اس لیے ہم فریگمنٹیشن کو ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں fragmentation means that cluster not continuously placed ایک فائل کے اندر کئی کلسٹر ہو سکتے ہیں اگر کنٹینیوسلی پلیسڈ ہوں تو سیک ٹائم ریڈیوس ہو جاتا ہے اگر کنٹینیوسلی نہ پلیسڈ ہوں لوکلائزڈ نہ ہوں ایک دوسرے سے کافی دور ہوں تو اس کیس کے اندر سیک ٹائم انکریز ہو جاتا ہے rather they are far part اور فار پارٹ ہونے کی وجہ سے increasing seek time hence access time far part ہونے کی وجہ سے سیک ٹائم انکریز ہو جاتا ہے اور ایکسس ٹائم بھی سبسیکٹلی uh, انکریز ہو جائے گا so it's desirable that file کئی کلسٹرز کے اندر ریزائڈ کرے گی لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ اس کے جتنے بھی کلسٹرز ہیں وہ کنٹینیوسلی پلیسڈ ہوں کنٹینیوسلی پلیس ہونے کا ہمیں یہ ایڈوانٹیج ہے کہ سیک ٹائم ریڈیوس ہو جائے گا this can be done by compaction اور ڈی فریگمنٹیشن کمپیکشن اس کے لیے ایک اور ٹرم ہے جو اس پرپز کے لیے یوز ہوتی ہے ڈی فریگمنٹیشن یا کمپیکشن یہ پروسیس جتنے بھی فائل کے کلسٹرز ہیں ان کو لوکلائز طریقے سے آرگنائز کرنے کی کوشش کرے گا defragmentation software make space for each file in contiguous blocks by moving the data in clusters and readjusting جو ڈی فریگمنٹر کا سافٹ ویئر ہے اس کو یہ دیکھنا پڑے گا فرسٹلی ایک فائل کے اندر کون کون سے کلسٹرز ہیں پھر اس کو جب یہ پتا چل جائے گا کہ اس کے اندر یہ یہ کلسٹرز ہیں وہ دیکھے گا یہ کلسٹرز کیا کنٹینگوس ہیں یا نہیں ہیں اگر کنٹیگوس نہیں ہے تو وہ کوئی کنٹیگوس کلسٹرز سرچ کرے گا اور ان کنٹیگوس کلسٹرز کے اوپر ان تمام کلسٹرز کو کاپی کر دے گا اور پریویس جو کلسٹرز ہیں ان کو ریموو کر دے گا یا پھر فیٹ کے اندر جو انٹریز ہیں ان کو اکارڈنگلی چینج کر دے گا یا پھر اگر اس کو کوئی کنٹیگوس کلسٹرز نہیں ملتے تو اس صورت کے اندر وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی کسی دوسرے فائل کے کلسٹرز اٹھا کے اس کو ان کلسٹرز کی جگہ پہ موو کر دے اور ان کلسٹرس کو دوسرے فائل کے جو کنٹیگوس کلسٹرز تھے وہاں پہ ان کو موو کر دیں اس طرح سے ہر فائل کو ری ایڈجسٹ کرتا جائے گا اور ہر فائل کے لیے کنٹیگوس اسپیس بنتی چلی جائے گی as a result of defragmentation the FAT entries will change and data will move from one cluster to other localize clusters to seek time localize clusters میں ڈیٹا موو ہونے سے آف کورس اس کی کمپیوٹیشنل کاسٹ زیادہ ہے کہ ایک دفعہ جب ڈی فریگمنٹ کریں گے تو اتنا ڈیٹا موو ہوگا اور آف کورس ایک جگہ سے دوسری جگہ کاپی ہوگا ٹائم کنزیوم ہوگا لیکن اس کے بعد کچھ عرصے تک جو سیک ٹائم ہے وہ امپروو ہو جائے گا جب تک کہ ڈسک کے اندر پھر سے فریگمنٹیشن نہیں آ جاتی سیک ٹائم امپروو ہونے سے آف کورس ڈسک کی جو ایکسیس ہے وہ فاسٹر ہو جائے گی اور فائلز جو ہیں وہ ریڈیلی ایکسیس ہو سکیں گی defragmentation as can be seen has high competition cost and this can not be performed frequently آپ یہ نہیں کر سکتے کہ ایک فائل ایلوکیٹ کی ہے اور اس فائل کو ایلوکیٹ کرتے ساتھ ہی ڈی فریگمنٹیشن پرفارم کریں ہر فائل ایلوکیشن کے بعد ڈی فریگمنٹیشن پرفارم کریں آف کورس ایسا کرنے کی کاسٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ جب ڈی فریگمنٹیشن اس نے پرفارم کرنی ہے کئی کلسٹرس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ موو کرنا ہے اس کے وہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے تو بہت فریکوینٹلی ڈی فریگمنٹیشن نہیں پرفارم کی جا سکتی اس کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کب آپ کا سسٹم بہت ڈی فریگمنٹ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ڈسک کی جو پرفارمنس ہے وہ ریڈیوس ہو گیا ہے تو اس پرفارمنس کو امپروو کرنے کے لیے آپ disk defragmentation rather perform کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کو کچھ ایسے سافٹ ویئرس بھی اویلیبل ہیں جو کہ اگر ایک فائل جو آپ نے کریٹ کی تھی اس فائل کو اگر آپ ڈیلیٹ بھی کر دیں تو اس فائل کو واپس ریسٹور کر سکتے ہیں جیسے کہ ان ڈیلیٹ وغیرہ ان کی مدد سے فائل کو واپس ریسٹور کیا جا سکتا ہے ہم نے سارا فائل اسٹرکچر ڈسکس کیا ہے اور اس کے اندر یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ جب فائل کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے تو اس فائل کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور اسی انفارمیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ایک ایسا سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں جو کہ فائل ڈلیشن کے بعد بھی فائل کو واپس ریسٹور کر سکے یا کوشش کر سکے ایٹ لیسٹ کہ اس کو ریسٹور کیا جائے تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر فائل آپ نے ڈیلیٹ کر دیا تو ڈیلیٹ کرنے کے باوجود آپ اس کے کانٹینٹس کو کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں FAT structure provide the possibility of recovering a file after contiguous and have not been overwritten ایسا کرنا فائل کو واپس ایک ڈیلیٹڈ فائل کو واپس ریسٹور کرنا تب بھی زیادہ پاسبل ہے کہ اگر وہ جو فائل ڈیلیٹ کی گئی تھی اس کے تمام کنٹیگوس تھے اور ان کنٹیگوس کلسٹرز میں سے کسی ایک کلسٹر کے اوپر بھی کچھ بھی ابھی تک اوور رائٹ نہیں ہوا اگر کچھ اوور رائٹ ہو جاتا ہے پھر ان کلسٹرس کو پھر سے ریسٹور کرنا ان کو پھر سے ریکور کرنا پاسبل نہیں رہتا یا ایٹ لیسٹ اس کلسٹر کو جس کے اوپر کے اوور رائٹ ہو گیا ہوا ہے DOS performs file deletion by placing E five at the first byte of جب ایک فائل کو ڈیلیٹ کیا جاتا ہے تو جس طرح سے ہم نے دیکھا تھا پریویس فیو لیکچرز کے اندر کہ جو اس کی ایف سی بی اینٹری ہے اس کے فرسٹ بائٹ کے اندر ای فائیو پلیس کر دیا جاتا ہے ایز فلیگ فلیگ اس فلیگ کا مطلب ہے کہ اس فائل کو مارک کر لیا ہے فار ڈیلیشن لیکن ایز سچ اس کے کانٹینٹس کے اندر اس نے زیروز نہیں پلیس کیے اور پھر اس فائل کو ہو سکتا ہے کہ نمبر آف کلسٹرز ایلوکیٹ کیے ہوں جو کلسٹر اس کو ایلوکیٹ کیے گئے تھے وہ واپس ریلنکوش کروا لیے گئے ہیں واپس چھڑوا لیے گئے ہیں ڈی ایلوکیٹ ہو گئے ہوئے ہیں اب ان کو ڈی ایلوکیٹ کیسے کیا جائے گا کہ وہ اب فری کلسٹرز بن جائیں گے اور فری فری ان کا فری ہونا کیسے پتا چلے گا کہ فیٹ کے اندر جو ان کی اینٹریز ہیں وہاں پہ زیروز پلیس کر دیا جائے گا تو صرف فیٹ کے اندر اینٹریز چینج ہوئی ہیں اور ایف سی بی کے اندر اینٹری چینج ہوئی ہیں اس کے جو کانٹینٹس تھے وہ ایز اٹ از پڑے ہوئے ہیں اور ان کانٹینٹس کو اوور نہیں کیا گیا مے بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر کوئی آپ دوسری فائل کریٹ کریں تو اس فائل کو اس فائل کے جو پریویس کلسٹرز تھے وہ ایلوکیٹ ہوں اور ان کلسٹرز پہ کسی قسم کا ڈیٹا اوور ہو جائے لیکن جب تک آپ کوئی دوسری فائل نہیں کریٹ کرتے یہ کلسٹرز جو ہیں ان کے اندر یہ ڈیٹا میں بھی اسی فارم کے اندر رہے گا اور اگر چاہیں تو اس کو واپس ریسٹور بھی کیا جا سکتا ہے تو اگر آپ ایک فائل کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے کیا آپریشن پرفارم کرنا پڑے گا two task should be performed successfully to undelete a file پہلا ٹاسک کیا ہے replacing the E five entry in F C B by a valid file name character یعنی کہ ای uh, فائیو جو ہے وہ کوئی فائل نیم کریکٹر نہیں ہے آپ کوئی فائل نیم کریکٹرز آپ کو پتا ہوں گے کہ کون کون سے فائل نیم کریکٹرز ویلڈ ہیں کچھ ایسے کریکٹر ہوتے ہیں جو کہ ویلڈ نہیں ہوتے تو ای e فائیو کی جگہ آپ کوئی valid file name character place کریں گے اور سیکنڈ ٹاسک کیا پرفارم کرنا پڑے گا placing the appropriate values in FAT for representation of file clusters chain یعنی کہ اس فائل کی جو کلسٹر چین تھی اس کلسٹر چین کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے پھر سے اسی فارم کے اندر ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ کو فیٹ کے اندر اگین ویلوز پلیس کرنی پڑیں گی اپروپریٹ ویلوز پلیس کرنی پڑیں گی اگر آپ کو پتا ہے کہ فار ایگزامپل کہ وہ فیٹ وہ جو فائل تھی اس کا سائز واٹ ایور جتنا بھی سائز تھا اس سائز کے مطابق آپ نے کیلکولیٹ کیا ہے کہ فور کلسٹر اس کو ایلوکیٹ ہوئے ہوئے تھے تو آپ کوشش کریں گے فیٹ کے اندر جہاں پہ اس کا فرسٹ کلسٹر ہے اس سے آن ورڈس فور کلسٹر جو ہیں وہ پھر سے اس کو ایلوکیٹ ہو جائے آپ کو یہ تو نہیں اگر تو وہ کنٹینگوسلی پلیس تھے تب well and good may be ہو سکتا ہے فائل پوری طرح سے ریسٹور ہو جائے اگر کنٹینیوسلی نہیں پلیس ہے تو یہ آپ کو نہیں فار شیور پتا کہ یہی وہ فور کلسٹرز ہیں جن کو کہ آپ ریسٹور کر رہے ہیں جو کہ اس اس فائل فائل کے کے کانٹینٹس اندر شامل تھے یا وہ کوئی اور فور کلسٹرز ہیں تو کو صحیح طریقے سے ریکور کرنا صرف پاسبل ہے اگر فائل کنٹینگوس کلسٹرز کے اندر پلیس تھی اگر کنٹیگوس کے اندر نہیں پلیس تھی اور چین کو آپ ریکور کرتے ہیں تو مے بی سارا ڈیٹا فلی ریکور نہ ہو سکے if any one of the above can not be done then the file can not be fully recovered آج کے لیکچر کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو پریویس لیکچر کے اندر ہم نے انفارمیشن کی تھی about file system FAT twelve FAT sixteen FAT thirty two and N T F S اس انفارمیشن کو ہم کیسے یوز کر سکتے ہیں in order to design various disk utilities ہم نے فیو ڈفرینٹ ڈسک یوٹیلیٹیز کو ڈسکس کیا کہ وہ یوٹیلیٹیز عام طور پہ کیا کام کر رہی ہوتی ہیں جس طرح اسکین ڈسک ہے وہ ڈسک کو اسکین کرتی ہے for various kind of errors various kind of errors ہم نے ڈسکس کیے اور ان ایررز کو ہم کس طرح سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور پاسبلی کریکٹ کر سکتے ہیں یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا مور اوور دوسری یوٹیلیٹیز جیسے اگر ڈسک کو پارٹیشن کرنا چاہتے ہیں یا ڈسک کو فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں یا کسی فائل کو ریسٹور کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا آپریشنس پرفارم کرنے پڑیں گے آف کورس جو ہم نے ڈیٹا اسٹرکچرس ڈسکس کیے ہیں FAT F C B M F T وغیرہ انہی کے اوپر ہم ویریس آپریشنس پرفارم کریں گے in order order to to perform these these in implement utilities آج کے لیکچر کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اجازت دیجیے اللہ حافظ